کرم کرم کرم کرم ہو میرے مولا کرم کرم کرم کرم ہو میرے مولا مولا کرم کرم کرم کرم ہو میرے مولا مولا کرم کرم کرم کرم ہو میرے مولا حکرم میرے بالا بکرا حکرم حکرم میرے بالا کر آج تک ٹوٹا نہیں تیرے سوالی کبرم میرے بالا کر میرے بالا بکرام میرے بالا بکرم میرے بالا بکرم تو نے اللہ سے بندے کو ملایا مادا تو نے زمینوں کو بنایا مولا تو نے اللہ سے بندے کو ملایا مولا تو نے زمینوں کو بنایا تو نے چوکھٹ پہ ستارے کو بلایا مولا ہاتھ جو ہوئے میں بھی چلا آیا مالا میرے مالا کرام میرے مالا کرام میرے مالا کرم میرے مالا کرم آج تک ٹوٹا نہیں تیرے سوالی کا بھرم میرے مالا کرام میرے مالا کرام میرے مالا کرم میرے مالا کرم تو ہی گمراہ کو منزل کا پتہ دیتا ہے کوئی بگڑا ہو مقدر تو بنا دیتا ہے تو ہی گمراہ کو منزل کا پتا دیتا ہے کوئی بگڑا ہو مقدر تو بنا دیتا ہے فطر سورا ہی بہر سب کو شفا دیتا ہے فقیروں کو طلب سے بھی سوا میرے ہے میرے نام کرونا میرے مولا کرونا میرے باد کرونا میرے مولا کرونا آج تک ٹوٹا نہیں تیرے سوالی کا بھرم میرے مولا کرونا میرے مولا کرونا میرے بادہ بکرام میرے مولا بک کرم تیرے محکوم ہے سب چاند ستارے سورج تو نے ایک شام میں مغرب سے اتارا سورج تیرے محکوم ہے سب چاند ستارے سورج تن ایک شام میں مغرب سے اتارا سورج تون چمکایا جو ایک دن میں دوبارہ سورج نور برسا کے زمانے پہ پکارا سورج میرے مالا کرونا میرے مالا کرونا میرے مالا بکرام میرے مالا بکرام آج تک ٹوٹا نہیں تیرے سوالی کا بھرم میرے بالا کرونا میرے بالا کرونا میرے مولا بک کرم میرے مولا بک کرم آ گیا ہوں تیرے در پر میرا آنا حکبو سوفیشان کے قدم پر میرا سجدہ حکبو آ گیا ہوں تیرے در پر میرا آنا ہو قبول جو فشان نقش قدم پر میرا سجدہ ہو قبول میرا نظرانہ شہن شاگ زمانہ ہو قبول میرے آنسو میرا گریا میرا پڑھنا ہو قبول میرے مالا بھی کر میرے بھی کرونا میرے بھی کرونا میرے مالا کرونا آج تک ٹوٹا نہیں تیرے سوالی کا بھرم میرے مالا بھی کر میرے بھی کرونا میرے بھی بکرانا میرے مالا بھی کرانا کرم کرم کرم करम करम हो